يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وَالْحَمْدُ وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وہ افراد جن کی توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے خود پر لازم فرمایا ہے اور وہ افراد جن کی توبہ بالکل قبول نہیں ترجمہ اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول فرمانے والے ہیں ان لوگوں کی جو جہالت کی وجہ سے برا کام کرتے ہیں اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور اسی طرح ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے یعنی نزا کی حالت میں اور مرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہے